جناب اکریبہ رحمہ اللہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم میں قریش پر چڑھائی کروں گا پھر فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا کہا اللہ کے قسم میں قریش پر چڑھائی کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ نے پھر کہا اللہ کی قسم میں قریش پر چڑھائی کروں گا پھر خاموش رہے بعد میں فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں ولید بن مسلم نے شریک سے مزید یہ بھی بیان کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی نہیں کی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھیاسی